نحمده و على رسوله الكريم کریم بعد آباد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي صدري ويسر لي رحلی صدری ویسر من لساني یفق قولي سبق نمبر 308 آیت نمبر 1 سے 30 تک سورت الفجر لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور دس راتوں کی وشف اور جفت کی ولوتری اور تاپ کی ولی اور رات کی ادا یسری جب وہ رخصت ہوتی ہو چلنے لگے حل دال کا کیا اس میں قسم کوئی قسم ہے حجر عقل والوں کے لیے الم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں کیفا کس طرح فعلا کیا رب کا تیرے رب نے بے آد آد کے ساتھ ارما ارم ذات العماد ستونوں والے التی وہ جو لم یخلق نہ پیدا کیے گئے مسلحا ان جیسے فل بلاد ملکوں میں وہ سمود الزینہ اور سمود وہ لوگ جابو جنہوں نے تراشا سخرا چٹانوں کو بلواد وادی میں وہ اور ول اوتاد میخو والا الزینہ ان سب نے تغ سرکشی کی فل بلاد ملکوں میں اکثرو پھر کثرت سے کیا ان میں الفساد فساد بگاڑ فسبہ تو ڈالا الم ان پر رب کا تیرے رب نے سوتا کوڑا عذاب عذاب کا ان رب کا بے شک تیرا رب لبل مرساد البتہ گھات میں ہے امل انسان ہو تو لیکن انسان ادا جب مبتلا ہو آزمایا اس کو ربو اس کے رب نے اکرم پھر عزت دی اس کو ام اور نعمت دی اس کو فیقول تو کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمنی عزت دی مجھ کو اما اور لیکن ادا جب مبتلا ہو آزمایا اس کو فقدرا پھر تنگ کر دیا الس پر رزق ہو اس کا رزق فیقول تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن زلیل کر دیا مجھ کو رسوا کر دیا مجھ کو کلا ہرگز نہیں بلا بلکہ نہیں تیمونا تم عزت دیتے التیم یتیم کو ولا اور نہیں تحاد اکساتے ترغیب دیتے اللہ تعام مسکین مسکین کے کھانا کھلانے پر وتا اور تم کھا جاتے ہو اتراسا میراس کو اکلن کھانا لمن سمیٹ کر وہ تو اور تم محبت رکھتے ہو المالا مال سے حبن محبت جمن بہت زیادہ کل ہرگز نہیں ادا جب دکل اردو کوٹ دی جائے گی زمین دکن دکا ریزا ریزا کر کے اربو کا اور آئے گا رب تیرا اور فرشتے صفن صفا صف در صف وجی اور لائی جائے گی یوم ا دن اس دن بجنم جہنم یوم دن اس دن یتک کرل انسان یاد کرے گا انسان نصیحت پائے گا انسان وہ انا لہ وکرا اور کہاں سے ہے اس کے لیے نصیحت یقولو کہے گا یا لئی تنی اے کاش کے میں قدم تو آگے بھیجتا لحیاتی اپنی زندگی کے لیے فیوم ازن تو اس دن لا يعذب نہ عذاب دے گا عذابہو عذاب اس کا یا اس جیسا احد کوئی ایک ولا اور نہ یو سکو باندھے گا وساقہ باندھنا اس کا احد کوئی ایک یا نفس النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے اطمینان والے نفس ارجعی واپس چلو الا ربی کی اپنے رب کی طرف رادیتن راضی مردیتن پسندیدہ پھر داخل ہو جاؤ فی عبادی میرے بندوں میں ودخلی اور داخل ہو جاؤ جنتی میری جنت میں سورت البلد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نہیں او میں قسم کھاتا ہوں بحاد البلد اس شہر کی وہ انتا اور تو ہل داخل ہونے والا ہے بحاد البلد اس شہر میں و قسم ہے والدن والد کی باپ کی وما اور جو اس نے جنم دیا لقد البتہ تحقیق خلق نل انسان پیدا کیا ہم نے انسان کو فی کبد محنت میں سختی میں ایہ سب کیا وہ سمجھتا ہے اللن کہ ہرگز نہیں یک قادر ہو سکے گا قابو پا سکے گا علیہ اس پر احد کوئی ایک یقول وہ کہتا ہے اہلک تو میں نے ہلاک کیا مالن مال ڈھیروں ایاح سب کیا وہ سمجھتا ہے ان کے لم نہیں ی دیکھا اس کو احد کسی ایک نے الم کیا نہیں نج ہم نے بنائی لہو اس کے لیے نئی نے دو آ لسان اور ایک زبان و شفت نے اور دو ہونٹ وہ ہدئی نہ ہو اور راہ دکھائی ہم نے اس کو انجدئی نے دو راستوں کی یا دکھائے ہم نے اس کو دو راستے فلق تہم پس نہ گزرا نہ داخل ہوا اللہ قبا پہاڑ کی گھاٹی میں وما ادرا کا اور کیا چیز بتائے تجھ کو ملا قبا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے فکو آزاد کرنا رقبہ ایک گردن کا او اتام یا کھانا کھلانا فی یومن ایک دن وی مسغبہ بھوک والے یتیمن کسی یتیم کو مقربہ قریبی قربت والے او مسکین یا کسی مسکین کو متربہ خاک نشین سم مکانا پھر تھا وہ من الذین آمنو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے و اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی بصبری صبر کی و اور ایک دوسرے کو تلقین کی بالمرحمہ رحم کی الا اکا یہی لوگ اصحاب المیمنہ دائیں بازو والے ہیں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے بیاتنا ہماری آیات کے ساتھ ہم وہ اصحاب المشعمہ بائیں ہاتھ والے ہیں الم ان پر نارن آگ ہے مسدا بند کی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما إنما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا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 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد